الشيطان الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير محمد از تم خام خدا رام خدا راز تو عشق مصطفیٰ رام ایمان مائی تا کے راشدین اسلام محبت عال محمد ابھی تو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرا اور کا باب مقدس میں بھی ذکر ہے احادی سے متبادرات صحیحہ میں بھی ذکر ہے ساری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج روحانی تو کئی بار ہوا اس اسرا اور میراج کا کتاب مقدس میں ذکر ہے یہ میرا جسمانی ہے علماء نے کتابوں میں اس واقعے کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کے کئی حصے ہیں تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ میراج پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ جو کتاب مقدس میں ہے اور احادی سے میں ہے یہ جسمانی میراج ہے روحانی نہیں آپ میں تو کئی بار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا جس میراج کا کتاب مقدس میں احادی سے صحیح متواترہ میں ذکر ہے اس کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ واقعات جسمانی معراج کا ہے کیونکہ کتاب مقدس میں ذکر ہے اثراب آپ ہی آپ روح مال جسم کو کہتے ہیں تو ہر مومن مسلمان کتاب مقدس کے اس واقعے کو اور احادی سے متواترہ کو مانے جو اس اسرا کا اور میراج کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے جو آدمی دین کے کسی ضروری مسئلے کا منکر ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تمام حضرات کو یہ بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضروریات دین کو تسلیم کرنا ضروریات دین کو ماننا ضروری ہے جو آدمی دین کے کسی ایک ضروری مسئلے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے جو آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ میراج چونکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اجماع امت سے ثابت ہے جو آدمی قرآن کا منکر نبی کی متواتر حدیث اور فرمان کا منکر اجماع امت کا منکر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے رب العزت نے قرآن مقدس میں اس واقعے کو سبحانہ کے لفظ سے شروع کیا بات ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی سبحانہ سے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ایک رات میں کارخانہ کائنات کی کس طرح سیر کر لی تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی خدا بن قدوس کل شین قدیر ہے ازا ارادہ شین این یقول لہو کن فیقول اللہ پاک کے ارادہ کرنے سے کام ہو جاتا ہے اللہ پاک جس وقت کسی کام کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ کے ارادے سے وہ کام ہو جاتا ہے یورپ کے سیاستدان یورپ کی مشینری سے کئی ہزار میل کی مسافت ایک لازے میں اگر طے ہو سکتی ہے جو ذات کار خالہ کائنات کی خالق اور مالک ہے وہ ذات بھی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سارے کارخانہ کائنات کی سیر کرا دے یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے اس لیے اس واقعہ کو سبحانہ سے شروع کیا گیا سبحان اللہ اثرات پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقسا تک مسجد حرام سے بیت المقدس تک یا مسجد حرام سے بیت المامور تک جو کعبہ کے ساتویں آسمان پر ہیں علماء نے تفاصیر میں مسجد اقسا سے زیادہ تر بیت المقدس کے متعلق لکھا ہے لیکن بعض علماء نے مسجد اقسا سے بیت المامور کو بھی مراد لیا ہے جو کعبہ ساتھ میں آسمان پر ہے اس کعبے کے محاذ میں ہے اور ستر ہزار فرشتہ جس کا ہر روز طواف کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی جس جماعت نے پہلے دن بیت المامور کا طواف کیا قیامت مطلب تک ان کی باری نہیں آئے گی تو گویا کہ اللہ پاک کے بے شمار فرشتے ہیں جو ہر روز بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں وہ بیت معمور ساتویں آسمان پر ہے وہ فرشتوں کے لیے اللہ پاک نے پیار کرایا تو بعض علماء نے مسجد اقسا سے بیت المامور بھی مراد لیا ہے لیکن اکثر مفسرین نے مسجد افسا سے بیت المقدس مراد لیا ہے تو پاک ہے وہ ذات خدا کی جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی یہاں اب کے لفظ کو پاک پیغمبر کے لیے اختیار کیا گیا ہے جناب رسول اللہ جب مخلوق کی طرف آئے تو رسول بن کر آئے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو شان ابودیت سے حاضر ہو رہے ہیں تار کے لوگ ہر کے آدھا چیزوں کو دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ حضور خدا ہیں یا خدا کی جز ہیں خدا کا حصہ ہیں ہر مومن مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ آپ عبد ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور عظمت ہے کہ خالے کے کائنات نے جن کے متعلق فرما دیا کہ یہ میرے بندے ہیں اللہ باد جن کے متعلق فرمائے میرے بندے ہیں تو ان کے لیے کتنی عزت اور عظمت کی بات ہے باقی ہر مومن مسلمان کی عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے عبد ہیں خدا کے بندے ہیں خدا نے اپنی قدرت کاملا سے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سیر کرائی وہ مسجد اقسا بارکنا اولا ہوں جس کے ارد گرد اللہ پاک نے کئی برکتیں رکھی ہیں برتوں نے جس کو گھیر لیا ہے قسم و قسم کے برکات دینی برکات دنیاوی برکات کہ انبیاء علیہ السلام کی اکثریت وہاں آئی اکثر انبیاء کا کعبہ ہے انبیاء کی پیدائش وہاں ہوئی مسکن وہاں ہوا مدفن اکثر انبیاء کا وہاں ہوا تو قسم و قسم کی برکتیں ہیں دینی برکتیں ہیں اور دنیاوی برکتیں ہیں چشمے ہیں نہریں ہیں باغات ہیں تو اللہ باغ نے فرمایا اس مسجد اقسا کے ارد گرد دینی اور دنیاوی برتے ہیں اور ہم نے اپنے محبوب کو اپنی آیات دکھائی پاک پیغمبر کو کارخانہ کائنات کی سیر کرائی گئی جناب رسالت مار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے اندر تمام انبیاء کی امامت کی ساری کائنات کو یہ بات دکھائی گئی کہ جناب رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ امام الانبیاء یہ مختلف کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام بنے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ساری کائنات کے سامنے واضح ہو گئی اور جناب رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری سیر و سیاحت کی بات کتاب اور سنت میں تفصیلی طور پر مشہور ہے کہ جبریل علیہ بار گاہ نبوت نے حرم کے اندر براق لائے تھے اور وہ سواری سفید رنگ کی تھی اور درمیانہ درجے کی تھی اور اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس سواری کا قدم پڑتا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیر مسجد حرام سے مسجد اقسا بیت المقدس تک آپ براد پر تشریف لے گئے اور بیت المقدس سے آسمانوں تک جینا اور سیڑھی کے واسطے سے تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے جس کا اہتمام و کیا تھا جس کی کیفیت اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی جہاں ان کے خالہ صاحب بھائی حضرت یاحی علیہ السلام بھی موجود تھے اور تیسرے آسمان پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسا علیہ السلام سے ملاقات کی ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خری اللہ سے ملاقات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے پاس موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام سدرت المنتہا تک گئے جہاں فرشتے سارے کے سارے زمین والے رک جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کی بھی اکثر رہائش وہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کے خصوصی برکات اور انوار کا نزول ہو رہا ہے اور یہ زمین والے فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدرت المنتہا سے آگے رف رف چولہے پر یا تخت پر تشریف لے گئے جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے تھے اور بار باہ نبوت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میری طاقت نہیں کہ میں اسے آگے جا سکوں ورنہ میری یہ ساری زندگی ختم ہو جائے گی آگے جو انوار اور تجلیات ہیں میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تخت کے بعد خصوصی الوار اور تجلیات میں اوپر تشریف لے گئے جہاں خدا سے آپ کی ملاقات ہوئی خدا کا دیدار ہوا اکثر علماء مشائق اور بزرگان کی تحقیق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا پا اوہا اے لا آپ کی ماں اوہا اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف واہ کی جو کچھ واہ کی اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا باقی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں ہم کو بتائی جائیں لیکن آپ فہم و فراست کے مالک ہیں سوچ سکتے ہیں کہ خدا بند بندوس نے جس بات کا ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے اجمالی طور پر فرمایا اوہا الہی ما ماں اوہا اللہ پاک نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی اور کسی آدمی کی کیا طاقت ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کر سکے یا تو اس کی وضاحت خدا فرمائے یا محمد مصطفیٰ فرمائے تو اس رات پاک پیغمبر کو اللہ کی طرف سے یہ نماز والا تحفہ ملا اکثر حضرات میراج کے واقعے سننے کے بڑے شہدائی اور شائق ہوتے ہیں لیکن میراج والے تحفے کے ساتھ ان کا کوئی انس نہیں محبت اور پیار نہیں اللہ پاک نے پچاس نمازیں فرض کی تھیں تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے حضرت موسا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسا علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر اللہ نے آپ کی امت پر کیا کچھ فرض کیا تو حضور نے فرمایا پچاس نمازیں تو حضرت موس علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کے خاص کریں آپ کی امت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسا علیہ السلام کے اس مشورے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ حضرت موسا لوگوں کو آسما چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خوشی سے یہ بات منظور کر لی تھی کیونکہ آپ فرماتے تھے قرۃ عینی فی صلات مجھے نماز میں سکون فرحت و سرور خوشی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور کتابوں میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لہذا ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتا تھا آپ نمازیں پڑھتے تھے آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے پیر مبارک سوج جاتے تھے حضور کو تو اس بات میں خوشی تھی لیکن حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بات جب بیان کی کہ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تو اللہ پاک نے پانچ نمازوں کی تکلیف کر دی پھر موسا علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں یہ بات کہی کہ آپ کی امت اب بھی برداشت نہیں کر سکے گی تو کئی بار رحمت اللہ عالمین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حتیٰ کہ پھر پانچ نمازیں ہو گئیں تو جب حضور واپس ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا پاک پیغمبر لا لدي میں اپنے ہاتھ تبدیلی نہیں کرتا آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے میں سوا پچاس کا عطا کروں گا حضرت موس علیہ السلام نے پھر بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پانچ نمازیں بھی برداشت نہیں کر سکے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی سن لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا آپ تبدیلی نہیں ہوگی تو یہ تحفہ نماز کا اللہ نے معراج والی رات عطا کیا تو ہر مومن مسلمان کو اس تحفے سے محبت ہونی چاہیے دنیا کے توفوں کے ساتھ انس ہے پیار ہے محبت ہے لیکن نماز کے ساتھ ہمارے مسلمان کا اگر پیار نہیں تو معراج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ نماز مومن کی معراج ہے ہر مومن مسلمان کو نماز سے پوری محبت رکھنی چاہیے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کو بیت المقدس میں یا بیت المامور میں نماز پڑھائی راج ایک اور یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے واپسی پر بیت المقدس کے اندر آ کر تمام انبیاء کو امامت کرائی اور نماز پڑھائی بعض کتابوں میں بیت المامور کا بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہات میں آسمان کے اندر جو پیسے معمور ہے وہاں تمام تمام انبیاء کو نماز پڑھائی لیکن مفسرین کا زیادہ رجحان اور میلان اس بات کی طرف ہے کہ رحمت اللہ عالمین نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور کتابوں میں آتا ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی استفسار ہے اس میں اس نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے اس رات تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور یہ بیت المامور کا لکھے ہیں بیت المامور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور پہنچے حضرت سلاد نماز کا وقت آ گیا فتح قدم رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پر آئے سفل نبی نول ملائکہ امبیا اور ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفے بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے والے محمد مصطفیٰ پڑھنے والے انبیاء اور ملائکہ اذان دینے والے جبریل علیہ السلام فضل جبریل علیہ السلام جبریل نے اذان کہی تو آپ یہ بات بھی یاد رکھ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی امام مصطفیٰ تھے اور پیچھے پڑھنے والے تمام انبیاء اور ملائکہ تھے محسن جبریل علیہ السلام تھے وہ اذان کیشی یہ بیت المامور ساتویں میں آسمان پر جو اذان کہی جا رہی ہے اور اذان کہنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور یہ بیان کرنے والے امام محمد باقر ہیں یہ کتاب شیعہ مذہب کی ہے یہ میں حوالہ تو دیتا ہوں شیعہ مجھے پتیاں لکھتے ہیں آپ ہمیں جمعہ پر کالیاں دیتے ہیں شاید افسران کو بھی جا کر کہتے ہوں گے کہ یہ ہم کو گالی دے رہا ہے اللہ کے بندے یہ گالی ہے مسجد آل سنت کی ہے اور کتابیں تمہاری پڑھی جا رہی ہیں دیکھو تو صحیح تمہاری تو خوش قسمتی کی بات ہے تمہارے علماء کے پاس تو شاید کتابیں نہ ہوں یا وہ پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ بیان نہ کریں میں تو چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد اور اتفاق بھایا بندی ہو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 امام کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو جائے اصل میں ان کو تکلیف میرے اسی جملے سے ہوتی ہے اس نے لوگوں کو یہ بات کیوں بتا دی کہ ہماری آزان دنیا کی کسی کتاب میں فکا جاتی میں بھی نہیں سمجھے آپ یہ تسلی کرتے اگر پاکستان اور ایران کے شیعہ فکا جعفری سے ثابت کر دیں امام جعفر علی اللہ خلاف خلیفہ بلا حسن والی اذان کہیں تو میری سزا پھانسی حکومت عمار اللہ پر خون میرا پاپ شیعہ مذہب کی چار کتابیں جن کو شہ اربا کہا جاتا ہے اگر وہ شیعہ ہر جمعہ ایک پرچی اور خط بھیجتے ہیں میری طرف کہ آپ ہم کو گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان میں ہم کو فکا جعفری پر عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی کس نے کہا ہے کہ آپ کی نہیں جاتی آپ فکا جعفری پر عمل کریں اپنے علماء کو کہیں وہی اعلان کہیں جو فکا جافی میں ہے ہر سال یہ جملہ کیوں بڑھا دیتے جب میراج میں بھی علی اللہ کا خلافت کا ٹکڑا نہیں حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں بھی نہیں حضرت حسن حسین نے بھی یہ جملہ نہیں سنایا امام زین العابدین محمد باقر صادق موسا علی محمد تقی علی نقی ہر سلسل کی اذان میں ثابت نہیں اگر دریا کا شیعہ ثابت کر دے تو قرآن خدا کا دامن ہے میں شیعہ ہو جاؤں گا لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں مجھے کیوں نہیں بناتے گالی گالی علیما کے نقشے قدم پر چلو علی الولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی اذان سکھاؤ میں قرآن گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اگر کتابوں میں سے دنیا کی کسی ایک موت پر کتاب سے ثابت ہو جائے کہ کسی امام نے علی اللہ خلیفہ بلافا کی اذان یا میراج والی جبریل نیل السلام کی اذان میں دورے پر جا کے ان سے پوچھ مسجد نہیں کئی لاکھ کی آبادی آخر مسجد کی کوئی اجازت نہیں مسجد نبی نے بنائی تھی مسجد بنانے کا نبی نے فرمایا تھا مسجد کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے پیغمبر کی میراج ایک مسجد سے دوسری مسجد تک ہوئی سیر کرائی گئی اسرا کا واقعہ معمول وہ ہے مسجد ہے جو ساتھ میں آسمان پر اللہ نے فرشتوں کے لیے بنایا ہم بیال ہے اسلام مسجد بنا گئے حضور نے مسجد بنائی حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا من بنا للہ مجلو بن اللہ جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کا گھر بہت میں تیار کریں گے اور سنت کو تہران میں مسجد بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی اور پاکستان میں یہ گھوڑے کا جلوس تازیے کا جلوس یہ سیج ہے کہاں اس کا ثبوت ہے حضرت قاسم کی شادی کہاں ہوئی تھی شیخ عباس کمی نے لکھا ہے کہ یہ من غلط کسے ہے یہ اکاسیب ہے ان کا کوئی وجود نہیں حضرت قاسم کی شادی کربلا میں نہیں ہوئی تھی انتظامیہ پریشان سنی پریشان ہر سال اشرا محرم میں فتنہ فساد ایک جھاسی پر عمل کرو تم رہو ہم کو رہنے دو لیکن آپ جو مطالبہ آ گیا شیعہ کا آدھا آدھے حقوق ہم کو دیے جاؤ کیا وجہ ہے اس کی یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے کیا ہے تم لوگ بھی سوچو جہاں ہم جاتے ہیں ان کا قبضہ ہے جس دفتر میں جاؤ ان کا قبضہ ہے ان کا ایک آدمی ہے تمام اور سنت پر چھایا ہوا ہے ہمارے سنی افسران یہ برائے سلام ہم ملازم ملاقات ان کے ہر آدمی کو مذہب کے ساتھ دلچسپی ہے انس ہے محبت ہے پیار ہے ہمارے آدمی جتنے ہیں جہاں ہیں یہ بیچارے ملازم ہیں آخر میں میںیٹیں جو ہوتی ہیں مجھے کیوں نہیں بلاتے یہ چلی میٹیں ہوتی ہیں مجھے کبھی دعوت مانا گیا ہے میں نے سنا ہے کہ ریڈو پر کوئی مولوی تقریر کرتے ہیں مجھے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ بھائی تم بھی آؤ آخر میں تو یہ ہوتی ہیں مجھے کیوں نہیں بلاتے یہ جلی میٹیاں ہوتی ہیں کوئی صوبائی ہوتی ہیں مجھے کبھی دعوت نہ مانا گیا ہے میں نے سنا ہے کہ ریڈو پر کوئی مولوی تقریر کرتے ہیں مجھے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ تو ضرور دعوت ہوتی کیونکہ میں اہل سنت کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں اہل تشریحوں کی گوا کہ میں تو مشترک آدمی دوسرے آدمی کو دعوت ہوتی ہے مجھے تو ضرور دعوت ہوتی ہے کیا وجہ ہے جس محکمے میں جو ہے ریڈو اسٹیشن پر شیعہ ہے اس کا قبضہ ہے ساری پالیسی شیا کی چل رہی ہے سنی ختم آخر اور مولوی جو ہیں وہ پڑے ہوئے زیادہ ہیں ان کا مطالعہ زیادہ ہے یا ان کی بات زیادہ سچی اور پکی ہوتی ہے مجھے دعوت کیوں نہیں دی جاتی میں الٹا چندہ دوں گا ریڈیو اسٹیشن پر مجھے آدھ گھنٹہ تقریر کی اجازت دی جائے ایک سو روپیہ آدھ گھنٹے کا میں کیا کروں گا باقی لوگ تو دس دس منٹ کے کئی سو میں نے سنائے لیتے ہیں دس منٹ تقریر پندرہ منٹ تقریر کئی سو روپیہ یومیہ لے جاتے ہیں مہینے میں چار تقریریں مجھ سے کروائیں وہ آدھ آدھ گھنٹے کی چلو پندرہ پندرہ منٹ کی چار سو روپیہ ریڈو اسٹیشن کے فنڈ میں میں داخل کر دوں گا نہیں لیکن وہ شیعہ شیعہ افسر صاحب ناراض ہو جائیں گے ان لوگوں سے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اگر کوئی جملہ مجھے بتائیں کم میں نے گالی دی کس کو گالی دی میرے مذہب میں گالی دینا حرام ہے انسان تو انسان ہمارے مذہب اہل سنت کے اندر حیوان کو گالی دینا بھی آرام ہے باقی دین کا سچا مسئلہ مطلب بیان کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں آزان وہی ہو جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہوتی تھی میراج والی رات جب جبریل علیہ السلام کی اذان میں علی الولی اللہ خلیفہ بلا فصل کا ٹکڑا نہیں تھا پاکستان میں یہ ٹکڑا کیوں ملایا گیا ہے کس امام کے فرمان سے ملایا گیا ہے کس فکا جافری میں ہے مفتی جعفر حسین شیعہ پاکستان اور ایران کے متحد اگر فکا جعفری سے ثابت کر دے کہ کسی امام نے ہے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کا جملہ اذان میں کہو تو میں اور گواہ کر کے اعلان کر رہا ہوں اگر شیعہ کتابوں سے ثابت ہو جائے تو میری سزا پھانسی حکومت ماس اللہ پر خون میرا معاف پھر کہا جائے کہ تمہاری اصلا تو خیر اللہ اذان کہاں سے آئی تو میں اس کو پاس پیغمبر کے فرمان سے ثابت کروں گا میراج والے نبی نے فرمایا حضرت بلال کی اذان میں اصلا تو خیر من النوم کا جملہ موجود مکے کے موسم حضرت ابو محمود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزان کی تعلیم دی حضور نے فرمایا ابو محمود اگر صبح کی آزان ہو فکل اصلا تو خیر من اللہ اللہ کہنے دو دفعہ اصلا تو خیر من اللہ بھی کہا کرو نبی کا فیصلہ ہے نبی کا فرمان ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد سے خیر من ہم ملک میں امن چاہتے ہیں امان چاہتے ہیں اتحاد چاہتے ہیں امت نبی کی فیصلہ نبی کا چلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیس برس کے اندر جو تعلیم فرمائی ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں وہی کی میرا والی رات جو تحفہ پاک پیغمبر لائے وہ ہمارے گھروں میں توحفہ ہو وہ تحفہ نماز کا ہے جناب رسالت کے باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرانا پڑے امرآباد نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا لابد اللہ وقت کو سلاد مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا مومن نماز پڑھتا ہے کافر نہیں پڑھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے معراج کا واقعہ لوگ سنتے ہیں کہ ہم کو واقعہ سناؤ شہادت کا واقعہ سنتے ہیں شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے میراج کے تحفے کو پسند نہیں کرتے جناب تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت حقوق اللہ میں سے پہلے پہلے سوال نماز کا ہوگا قیامت کے اندر پہلے پہلے حقوق اللہ میں سے اسی چیز کا سوال ہے پہلے پرچے میں جو فیل ہو جائے پھر کامیابی اس کی کیسے ہوتی ہر مومن مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج والی رات کے اندر بحث کی سیر فرمائی بہت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطالعات کے محلات دیکھے موتیوں کی چھتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنہری محل دیکھا جناب رحمت العالمین نے دریافت کیا کس کا محل ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے وزیر عمر کا محل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا ابو بکر جلتی عمر جلتی عثمان جلتی علی جلتی طلحہ زبیر جلتی جلتی عبد ابن اور جلتی ابو ابن جگہ جلتی حسن حسین جلتی عائشہ فاطمہ جلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اعلان فرمایا اللہ کے قرآن مقدس میں آیا وہ کل اللہ علیہ وسلم میرا پاک پیغمبر کی جماعت سے بہش کا وعدہ ہے یہ حضور کے فیصلے یہ میراج والی رات کے فیصلے ہیں حضور نے کارخانہ کائنات دیکھا حضور نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جس نے بلی پر ظلم کیا تھا تو آپ نے ممبر پر فرمایا کہ وہ جہنم میں تباہ ہو چکی حیوان پر ظلم کرنے والے آدمی جہنم میں جائیں گے انسان پر ظلم کرنے والے جہنم میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ فجار کو دیکھا جانوں کو دیکھا چوروں کو دیکھا سود خوروں کو دیکھا جہنم میں برباد ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو جو آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کے مطابق اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا لوگوں دین کے ساتھ بغاوت نہ کرو اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کارخانہ کائنات کی سیر کا ذکر صبح سویرے جب حرم کعبہ میں آ کر کیا تو مشرقین مکہ نے اس بات کی تقزیب کی اور ترتیب کی کہ رات کے تھوڑے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیر کر کے واپس آئیں بیت المقدس بھی جائیں اور تمام عالم کی سیر کر کے آئیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان میرا جو جسمانی کا کیا تھا اگر روحانی ہوتا تو خواب کی تردید کرنے کا تو مقصد بھی کوئی نہیں کفار مکہ نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے وہ کہاں تھا پانچ پیغمبر نے ان مقامات کا ذکر کیا کہ تمہارا قافلہ فلاں مقام پر آ رہا ہے آخر کفار مکہ نے آخر میں یہ سوال کیا کہ آپ بیت المقدس جو گئے آپ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں روشن دان کتنے ہیں اور چھت کتنی لمبی چوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت کفار نے یہ سوال کیا مجھے کچھ دقت محسوس ہونے لگی کہ میں کیا تھا لیکن ان باتوں کی طرف میں نے تو توجہ نہیں کی کہ روشن دان کتنے ہیں اگر میں نے ان کو نہ بتایا تو یہ کہیں گے کہ محمد جھوٹے ہیں تو خدا بند قدوس نے فرمایا میرے پاس پیغمبر آپ فکر نہ کریں آپ توجہ کریں میں پنجاب اٹھاتا ہوں یہیں سے دیکھ دیکھ کر آپ ان کو بتا دیں تو بیت المقدس کا سارا کمرہ ساری عمارت پاک پیغمبر کے سامنے تھی جو سوال کرتے تھے آپ دیکھ دیکھ کر بتاتے تھے ہمارا اس بات پر ایمان ہے یہ سبانند پاک ہے وہ بھی جس نے یہ سیر کرائی خدا ون آپ کو جو چیز دکھا دیں ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس سے یہ خیال کرنا کہ آپ حضرات کو یہ وہم گمان نہ ہو کہ آپ حاضر ناظر ہیں ہر چیز جانتے پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہر ناظر جو ہے وہ صفت خدا کی ہے باقی خداون قدوس کسی نبی کو کوئی چیز دکھا دے ہمارا ایمان ہے ولی کو کوئی چیز دکھا دے ہمارا ایمان ہے ہم انبیاء کے موشاد کے قائل ہیں اولیاء کی کلامات کے بھی قائل ہیں ساری کائنات کی خوبیاں ہمارے دین اور مذہب میں موجود ہیں ہمارے دین کے مسئلے اللہ کے قرآن میں موجود ہیں نبی پاک کی حدیث اور حضور کے فرمان میں موجود ہیں تو کفار مکہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر کہا جو پتا ہے تمہارے دوست نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ایک رات میں کارخانہ کائنات کی سیر کر کے واپس آیا تم ہر بات میں کہتے ہو کہ محمد سچ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کیا محمد کی یہ بات بھی سچی ہے کہ ایک لازم میں آ جا سکتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے پاس پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو سچ کیا حضور تو حضور رہے حضور کے خادم جبریل کئی بار آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں اگر خدا قدوس میرے پاس پیغمبر کو لے جائے تو حضور کا ہر فیصلہ سچا ہے ابو بکر میں حضور کے اس سفر کی حضور کی معراج کی تصدیق کی تو پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر انت صدیق تو بڑا سچا ہے یہ لقب آپ کو حضور نے ادا کیا اور کتابوں میں درج ہے کہ اس سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انت صدیق باقی تفسیر کنی نے غار کے سلسلے میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں موجود تھے تو آپ نے ابو بکر صدیق کے پر اپنا ہاتھ رکھا سارے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر تو دیکھ رہا ہے کہ جعفر تیار سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر انت صدیق تو بڑا سچا ہے یہ تفسیر کمی ایران کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے سام یس اس ہما فلغار کے سلسلے میں علی بن ابراہیم کمبی نے جو تفسیر کی ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو فرمایا انت صدیق تو بڑا سچا ہے باقی ماشاء اللہ آپ اکثر تعلیم یافتہ حضرات ہیں صدیق مبالغے کا سیگا ہے ایک لفظ ہے صدیق اس کا مانا آتا ہے ساتھی کا صدیق مبالغے کا سیگا ہے جس کی جمع قرآن مجید میں صدیقین یا صدیقون آتی ہے صدیق کا مانا ہے بڑا سچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بڑا سچا کروا دیں ان کی سچائی میں کسی مومن مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سچے واقعات ماننے کی توفیق عطا فرمائے یہ مرزئی لوگ یہ قادیانی آپ حضرات ان کو قادیانی کہا کریں ساری باتیں تو ہم کو بتانی پڑتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آم جی ہیں آم جی کیسے مرزے کا نام تو تھا غلام احمد احمد تو حضور کا نام ہے یعنی آخر آپ تعلیم یافتہ ہیں افسلام پبلک فرقے جماعتیں گرو سوچے بات سمجھے یا ہم کو سمجھائیں یہ جو لوگ لکھتے ہیں کاسو میں تفاتر میں یہ آمدی ہیں آمدی کیوں مرزے کا نام تو تھا غلام احمد احمد تو حضور کا نام ہے اور کس کس کو بات بتائے کون سی بات لوگوں کو سمجھا رہے یہ احمد تو جناب محمد الرسول اللہ کا اسم گرامی ہے احمد مجتبا حضور کا نام مبارک ہے جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد اور میں محمد ہوں میں احمد ہوں انا کے میں عاقب ہوں ولا کے النبی نبی پاگا اور کہ وہ ہے جس کے بعد لیا نبی پیدا نہیں ہوگا یہ دلی شریف میں حدیث موجود ہے شہا کی اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں تو ہم محمدی ہیں ہم آمدی ہیں یہ مرزائی جو ہیں وہ اپنا نام تجویز کرے یا حکومت کچھ مداخلت کرے ساری باتیں ہم کو کہنے پڑتی ہیں پھر کہتے ہیں یہ فرقہ والا باتیں کرنا آخر آپ حضرات بھی تو کوئی علم کی بات کریں نبی کے نام کو کیوں وہ استعمال کرتے ہیں جب ان کے نبی کا نام ہے غلام احمد وہ آپ کو غلامی کہیں تو کہیں قادیانی کہیں کہیں مرزئی کہیں کہیں کیوں کہیں نبی کے نام کو کیوں استعمال کریں وہ ناجوز مطالبہ ہے ہمارا ناجوز بات ہے یہ ان سے گری ہوئی بات کہہ رہا ہوں میں یا وہ ثابت کر دے کہ ہمارے نبی کا نام احمد ہے ساری کائنات کو پتہ ہے کہ ان کے نبی کا نام ہے غلام احمد کافیانی تہکان کا نام ہے غلام احمد احمد تو ہمارے مصطفیٰ کا نام ہے تو ہمارے پاک پیغمبر کے مقدس نام کو کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی طرف کیوں منسوخ کرتے ہیں یا پانچ پیغمبر کی خاص میں نبوت کے وہ منکر ہیں لیکن یہ مسئلہ تب تسلیم کیا جائے گا جب آپ حضرات کچھ تھوڑا سا وقت دیں گے فی الحال تو سنی جو ہیں ان کے ذمہ کام ہے تجارت کا ملازمت کا ذمہ دار کا یہ تین کا کام جو ہے یہ مولوی کے ذمہ ہے مولوی پھر جس طرح بیان کرے کرے نہ کرے نہ کرے مولوی اگر سچی بات کہے تو کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ منافع کی تقریر کر رہا ہے ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے وہ خدا کے بندو یہ منافت والی بات ہے ہمارے مذہب پر لوگ کیوں حملہ کر رہے ہیں ہم تو مدافعت کر رہے ہیں ہم تو مظلوم ہیں ہمارے پاس پیغمبر کی ختم نبوت پر حملہ بھی وہ کر رہے ہیں ہم کو گالی بھی دے رہے ہیں ہمارے نبی کے نام کو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ مرزے نے لکھا نا کہ ان کا سارو خلا زیر فلا جو میرے دشمن ہیں جو لوگ میری نبوت کو نہیں مانتے میری تردید کر رہے ہیں میرا مقابلہ کر رہے ہیں جنگل کے خنزیر ہیں خلا زیر الفلا یہ جنگل کے خنزیر ہیں سور ہیں ور نل اکلو ان کی عورتیں جو ہیں خصت کی وجہ سے یہ کتیاں ہیں کیسے ہم مظلوم لوگ ہیں آپ سوچیں گالی ہم کو لوگ دے رہے ہیں یا ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے پاس پیغمبر کے نام کو استعمال نہ کیا جائے لیکن مرزئی ہی میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے مرزے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے خود مرزے نے کہا ہے کہ سارے لوگ جو میرے مقابلے میں ہیں یہ خنزیر ہیں جنگل کے اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کتیاں ہیں اور شیعہ صاحبان بھی اسی طرح ہم کو گالی دے رہے ہیں وہ فروغ کافی میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نے ماں خلا شیعہ دینا کے سوا سارے کنجریوں کی اولاد ہے ولد الحرام ہے صرف شیعہ حلالی ہے باقی ساری کائنات کے لوگ جو ہیں ولد الحرام ہے ان کی مائیں کنجریاں ہیں ہم تو مظلوم آدمی ہیں اب کئی کئی تعلیم یافتہ آدمی ہوتے ہیں دولت کے شہزائی ملازمت کے دل دادے وہ کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں توشفی صاحب کیا ضرورت تھی لوگوں کو اس بات کے بتانے کی ایک اچھی بات نہیں یہ لکھنا درست ہے تاریخی نشیشات بیچ بیچ میں ہوتی رہے لوگوں کو برگلاتے رہیں یہ درست ہے لیکن یہ بات بتانا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ بڑی تردی کی بات ہے تھانے میں جا کر کہنا کہ فلاں آدمی نے میرا کاٹ دیا ہے میرے سر پر گہرا زخم ہے یہ آدمی بےمان ہے جو تھانے میں گیا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے زخمی کر دیا ہے کوئی نہیں بات خاموش ہو جانا چاہیے زخمی کرنے والے کرتے رہیں ہم آگ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا میں نے بھی کبھی کسی فرقے کو ایسا خفیف لفظ استعمال کیا ہے کبھی کسی آدمی نے مجھ سے سنا پاکستان کے کسی آدمی کے حق میں ایسا گستاخانہ کلمہ کبھی استعمال کیا ہو شاید آج تک کسی نے میری زبان سے ایسی خشیش عبارت خصیص جملہ خصیص لفظ نہیں سنا ہوگا لیکن وہ لوگ ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں ورنہ کم از کم آپ لوگوں کو یہ تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم کو گالیاں تو نہ دیں اور حق یقین میں مستحدہ اعظم شیوں کے پاکر مدلس نے لکھا ہے ایران اسلامیہ جمہوریہ میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہیں سے کتاب میں نے منگوائی ہے اس میں یہ لکھا ہے جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں یہ ہیں لاسبی پھر آگے لکھتا ہے یہ لاش بھی جو ہے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے بس طرف سب و بد طرفنا یہ کتے سے برے ہیں انہیں ہم جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں وہ پرچی والے صاحب نے لکھا ہے پرچی صاحب نہیں جی ہم تو ابو بکر عمر کا احترام کرتے ہیں مجھے کہتے ہو دفاتر میں جا کر کہو افسران کو جا کر کہو دکاندار کو جا کر کہو پوشمی کے سامنے ایسی بھدی بات نہ کرو میرا تو یہ اعلان ہے اگر شیعہ ابو بکر عمر عثمان کو سچا تسلیم کرتا ہے ہائی کورٹ میں میری سزا پھانسی ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں شیعہ تو عقیدہ ابو بکر عمر کے خلاف نہیں ہے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں یہ خلافت بلا فصل شیو نے دی اصول دین میں سے ہے یہ دین کا اصولی مسئلہ ہے اصول دین کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اس لیے تو شیو نے لکھا کہ سارے مہاجر انسار مرتب ہو گئے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا اصول دین کے منکر ہو گئے آپ حضرات کچھ علمی باتیں سمجھنے اور سوچنے کی کوشش بھی کیا کریں اگر اصول تین میں سے نہیں آئے تو ہزار میں کیوں یہ جملہ ملا دیا خلیفت ہوں بلا فصل اتنا دین کا ضروری مسئلہ تو ہزار میں ملا دیا تو جو لوگ علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے وہ کیسے مسلمان ہیں چلو ہائی کورٹ میں لے جاؤ مجھے یا کوئی بڑی عدالت ہو یا کوئی بڑا ادارہ تمہارا ہو مجھے لے جاؤ خرچہ بھی عدالت کا دوں گا میں اگر ملک کے شیعہ پاکستان اور ایران کے شیعہ ابو بکر عثمان پیغمبر کے انصار کو سچا مانتے ہیں میری سزا حکومت مارش اللہ کا خون میرا تھا میں شیعہ کتابوں سے ثابت کروں گا کہ شیوں کا ہے ابو بکر فرون اور خامان تھے باقی بعض بعض آدمی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب تھے انہوں نے تو ہم کو یہ بات نہیں بتائی مولوی صاحب نے تو یہ اپنی کتابیں پڑھی ہیں آپ لوگ کافی تعلیم کے مالک ہیں لیکن یہ یہ کتابیں آپ نے تو نہیں پڑھی میں تو کورس کرنے کے لیے گیا تھا لکھنؤ سمجھے دے پن سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ گیا اس کے بعد پھر نجف اشرف کیا کربلا ملا کیا یہ علماء جو مجھے بلواتے ہیں کہ آؤ پڑھاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوچ کر کے آیا ہوں اس مسئلے کا میں گویا کہ سپیش رشک ہوں پنجی والے علماء نے مجھے بلایا تھا کراچی والے بلا رہے ہیں اور والے مجھے بلا رہے ہیں آخر داوانا الحمد للہ آپ کے سامنے حاضر ہوں مجھے موضوع دیا گیا ہے مقام صحابہ دوستو یہ اتنا بلند موضوع ہے کہ مجھ جیسے کل انعام کیا بیان کر سکے لیکن میں بھی مصر کی اس روایتی بڑیا کی طرح جو سود کی ہٹی لے کر مصر کے بازار میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو گئی تھی کہ کل کلا اللہ رب العزت کے ہاں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست پیش ہوگی تو اس کے آخر میں میرا نام ہوگا میں بھی اس لیے اس بابرکت موضوع پہ بیان کرنے بیٹھ گیا ہوں کہ کل جب صدیق سامنے آئے جب فاروق سامنے آئے جب عثمان ذن رین جناب حیدر کرار دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے تو مجھ نا چیز کا مجھ نا تارا کبھی نام تنا اصحاب محمد الرسول اللہ میں شامل دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں خدا کے اور صحابہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے خدائی خدا کی خدائی کے گواہ صحابہ مصطفیٰ کریم کی مصطفی کے گواہ صحابہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ کی نبوت کا خلاصہ صحابہ دوستو کون صحابہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں علماء تعریف کرتے ہیں صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور پھر خاتمہ بال ایمان ہو اسے صحابی کہتے ہیں اور دوستو دنیا کا کوئی شخص عبادت سے ریاضت سے ثقافت سے سب کچھ بن سکتا ہے عمر نو پاپ ساری زندگی کھڑے ہو کر عبادت ریاضت میں گزار دو ولی بن سکتے ہو روس بن سکتے ہو قطب بن سکتے ہو روس العظم بن سکتے ہو دوستوں پیرا میں پیر بن سکتے ہو لیکن صحابی نہیں بن سکتے صحابی وہ ہستیاں ہیں کہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے جس نے ایک نظر مجھے دیکھا ایک لمحہ دیکھا ایک لہدہ دیکھا لا مسلمن مسلم اور من جس نے حالت اسلام میں ایک نظر مجھ محمد الرسول اللہ کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور جس نے میرے ایک لاکھ سب چوالیس ہزار چوبیس ہزار یا جتنے بھی صحابہ ہیں کسی ایک کو حالت اسلام میں دیکھا ہے اسے بھی جہنم کی آگ نہیں ہوئے صحابہ کون ہے امت کا اجماع ہے امت کا اجماع ہے یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لائے سرکار کی خدمت میں آئے کلمہ پڑا ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ٹھہرے سرکار نے فرمایا بانی میری نظروں سے اوجل ہو جا میرے سامنے سے ہٹ جا بچری تقاضے کبھی آد کر آتے ہیں مجھے وہ میں چچا کا کٹا پھٹا غبار سے اٹا وہ جسم نظر آتا ہے وہ خیال آ جاتا ہے وہ چبایا ہوا چلے گا وہ ہار بنے ہوئے سارے آزاد میرے سامنے نہ آیا کر علماء لکھتے ہیں میں اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے سرف صحابیت میں وحشی اور جناب ابو بکر صدیق دونوں برابر اس میں مراکب اپنی جگہ ہے سرف صحابیت میں دونوں برابر اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں سارے دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں سارے نقش بندی اکٹھے ہو جائیں سارے شہر وردی اکٹھے ہو جائیں سارے چشتی اکٹھے ہو جائیں سارے قادری اکٹھے ہو جائیں سب کو ایک پلڑے میں رکھ کر وہ بھرتی جس نے ایک نظر سرورے کونین جانے دو عالم روح دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اس کا مقابلہ نہیں کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ابھی حضرت قاضی صاحب ہم ارشاد فرما رہے تھے مقام صحابی کہ صحابہ کا مقام کیا ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا عرض کی اے امیر المومنین فی الحدیث کان عبداللہ ابن مبارک